اللہ البالغہ میں اس مقام پہ بات کر رہے تھے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا نظام رکھا ہی نہیں انسان اگر بنیادی طور پر آزاد ہوتا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہی نہ تو پھر انسان کے لیے کوئی مشکلات ہی پیش نہ آتی اول تو اللہ انہیں پیدا ہی نہ کرتا اس بات کی کیا ضرورت تھی پھر خدا نے پیدا کر دیا تو اس پہ اتنی پابندیاں لگا دیں کہ مذہب انسان کو چکر لیتا ہے اور پھر یہ پابندیاں اگر لگا بھی دی تھیں تو زمانے کے ساتھ ساتھ ان پابندیوں میں ریلیکسیشن ملنی چاہیے تھی کہ کسی زمانے میں کچھ اور ہو کسی زمانے میں کچھ اور ہو یہ متعدد سوالات انسان کے ذہن میں ابھرتے بھی ہیں اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پہ اس سے بڑی اچھی بحث کی ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک ایک چیز کا تجزیہ کیا ہے اور تجزیے میں یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملنی چاہیے جہاں تک پہلی بات ہے کہ اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا تو اس کے متعدد جوابات اہل علم نے دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ مالک ہے جو چاہے سو کرے جن چیزوں سے اس نے انسان کو بنایا وہ چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں ایک آدمی اپنے گھر پر غور کرے مثلا ایک سبزی ہے اور آلو ہیں اور کسی خاتون نے خریدے ہیں تو اب کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے کہ اس سے یہ کہے کہ آلو گوشت کیوں پکایا یا آلو کی بھجیا کیوں پکا دی اس لیے کہ اپنے گھر کی مالکہ ہے ویسے اپنے شوہر کے اپنے خرچ کیے ہیں تو اس کو تصرف کا حق حاصل ہے ملکیت تصرف کا حق انسان کو دیتی ہے اور شریعت اس تصرف پہ پابندی لگاتا بھی ہے اور نہیں بھی لگاتا مثلا کسی آدمی نے کوئی چیز خرید لی یا وقف کر دی تو اب اس کو اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اس چیز میں تصرف کر سکے اس چیز کو کاٹ سکے بنا سکے سنبھال سکے بگاڑ سکے شریعت پابندیاں لگاتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جس سے پیسہ خرچ کیا ہے پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے اسے حق خود بہت منتقل ہو گیا مثلا وہ آدمی حق مہر ادا کرتا ہے تو جو حق مہر ادا کرتا ہے اور جس مقصد کے لیے ادا کرتا ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اسے بیوی نہیں روک سکتی جب تک کہ شرائن کوئی گزر نہ پایا جائے اور شریعت ہی منع کرتے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے اس چیز کے روکنے کا اور اسی طرح اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتی ہے تو شوہر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی تسکین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کرے اس لیے کہ اللہ بنواتا ہے افوا ملا باز اللہ کا نام لے کے تم نے ایک دوسرے کے لیے اپنے جسم کو جائز قرار دیا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی ملکیت ہے لیکن چلیے اس میں شبہ بھی ہو تو ایک آدمی نے لکڑی مثلاً لے آیا اب دروازہ بنائے یا کھڑکی بنائے آسان مثال ہے تو اللہ کی ملکیت ہے اور دوسری چیز جو وقت ہوتی ہے وقت میں ملکیت زائل ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالی نے جس کی ملکیت زائل ہونا ہے اس کی بات کو بڑا وزن اس میں رکھا ہے ایک آدمی نے کہا کہ میری یہ دس کنال زمین ہے اور میں اسے اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں اب جو عبارتیں وہ لکھے گا وہ وہ کہا نے لکھا ہے کہ اگر شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی تو اس کا لکھا ہوا اور قرآن کی آیت دونوں برابر مثلاً لکھتا ہے کہ یہ زمین اگرچہ میں نے اللہ کے لیے وقف کی ہے لیکن اس زمین کے اختیارات اس پہ جتنا کچھ بھی ہوگا یہ ساری میری فیملی اس کو دیکھے گی میرے بچے اور بچیاں اس وقت کی نگرانی کریں گے کوئی ان کے بچوں کو نہیں ہٹا سکتا اس لیے کہ وقف کی نگرانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف قائم ہوتے تھے کہ اصل چیز کو اللہ کے لیے دے دیا جائے منافع اس سے نہ اٹھائے جائیں لیکن اپنی اس پہ جو تصرف کا حق ہے وہ باقی رکھا جائے تو جو تصرفات شریعت سے کہتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد کے ساتھ یہ ہوتا تھا تھا عیدگاہ کے ساتھ نہیں ہوتا اس لیے عیدگاہیں وقف نہیں کی گئی مدینہ منورہ میں مساجد کے لیے زمین وقف ہوتی تھی عید میں سنت یہ ہے کہ کسی بھی کھلی جگہ پر جا کر نماز پڑھ لی جائے چاہے وہ کسی کی ملکیت ہے یا نہیں ہے حکومت کی زمین ہے گراؤنڈ ہے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ عید کے موقع پہ وہاں چلے جائیں اور نماز پڑھ لیں گورنمنٹ روک سکتی ہے کہتی ہے کہ گھاس ہم نے خاص طور پہ لگایا ہے یہ لیبارٹری ہم نے بنائی ہے یہاں پہ پودے ہم نے کسی خاص مقصد کے لیے لگائے ہیں اور ڈر ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو خرابی پیدا ہو جائے گی یہ ایک حکومت کا اپنا اختیار ہے وغیرہ عیدگاہیں عید گاہیں جو تھی حضرت نام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھی جہاں بھی نماز پڑھ لی اس طرح کسی انسان کی ذاتی ملکیت ہے زمین دس کنال کا پلاٹ ہے لوگ گئے اور چادریں بچھا کے لوگوں نے نماز پڑھ لی پوچھا پوچھا نہیں کوئی حرج نہیں ہے اللہ یہ کہ خود سے منع کرتے کہ بھائی اس زمین میں میں نے کام شروع کرانا ہے اور یہ یہ چیزیں ہو جائیں گی تو آپ فی الحال اس کی نماز عید کی نہ پڑھیے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر بنیادی طور پر عید گاہ وقف نہیں ہوا کرتی تھی اب یہ جو لوگوں نے شروع کر دیا پچھلے زمانوں میں اور پہلے بھی مسلمان کر دیتے تھے عید گاہ کو وقف کر دیتے تھے کہ ایک انتظام کی صورت پیدا ہو جائے شہری ہر مہینے ہر ہر سال سال میں دو مرتبہ کہاں تلاش کرتے پھریں گے ادھر نماز ہونی ہے ادھر نماز ہونی ہے بادشاہوں نے بڑے بڑے پلاٹ وقف کر دیے تو اب جب وقف کر دیے تو وہ اور یہ دونوں چیزیں برابر ہو گئی مسجد کا وقت بھی اور عیدگاہ کا وقت بھی تو جو مالک ہوتا ہے اسے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے تو لگا جو حقیقی مالک ہے اس کو کیوں حق حاصل نہیں جس چیز کا نام میٹر ہے ہے مادہ اس کی قسمیں ہیں پلازما ہے ہے ہے لیکوڈ سالڈ جتنی بھی چیزیں یہ اصل اللہ کا حق گیس ہے اللہ کا حق ہے اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تصرف کا طریقہ سکھایا ہے اسی لیے معروم نے مصنوعی میں بڑی اچھی بات کہی ہے وہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ کہتا ہے کہ من نہ کردم خلق تاسو دے گنا ہم نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا اور انسانوں اور جانوروں کو بھی کوئی ہمارا اس میں فائدہ ہے ہماری خدائی نہیں چل رہی تھی تو انسان سے تھام لیں گے چلا بلکہ تابر بندہ گاندھ دے گنا ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم انسانوں پر مہربانی کریں اپنی صفت سخاوت کا اظہار کریں ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو ہم کیسے سخی ہیں ہم کیسے رزق دیتے ہیں ہم کیسے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس دن سے وہ اپنی مخلوق پہ خرچ کر رہا ہے اور آپ نے فرمایا میرا پروردگار دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے اور اس سے لے کے آج تک اتنی کمی بھی نہیں آئی اس کے خزانوں میں جتنی تم سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالو اور دیکھو اس سے کتنا پانی کم کیا اتنا بے پناہ رزق ہے اس وقت پیدا اس سے کرنا ہے اسی نے تبدیلی کر دی وہ ساری چیزیں اسی کے قبضے میں تو اس لیے انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا کو کہے کہ خدا نے پیدا کیوں کہ پھر جیسے اسی لیے ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں اس سے وہی نقاب رضی اللہ ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں اپنے دل میں ایک شک محسوس کرتا ہوں اور قبل اس کے کہ مجھے موت آ جائے میں چاہتا ہوں میرا ایمان بچ جائے انہوں نے کہا کہو تو انہوں نے کہا مجھے ذہن میں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا اس کائنات پہ کتنی خدا کو قدرت حاصل یہ تقدیر کیا چیز ہے خدا لوگوں کی تقدیر کیوں لکھتا ہے تو انہوں نے کہا میرے بیٹے میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی چیزیں پیش آتی تھیں اور تم پورے یقین سے یہ بات جان لو کہ اس پوری کائنات کے بسنے والوں سمیت اللہ اگر سب کو جہنم میں پھینک دے تو کسی کا حق نہیں بنتا کہ اللہ سے پوچھے کہ اللہ تو نے یہ کیا کیا اور سب کو جنت میں لے جائے تو کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ہے کہ وہ آدمی یہ کہے کہ اللہ یہ تو اتنے گناہ گار لوگ تھے یہ جنت میں کیوں چلے گئے پروردگار کے پاس کلی اختیار ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا وہ کہتے ہیں میں سولہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس کیا جن میں عمر رضی اللہ عنہ تھے جن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور میں نے کہا کیا یہ عقیدہ درست ہے انہوں نے کہا بالکل اسی عقیدے کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور اسی پہ ہم مرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کلی اختیارات حاصل ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو خدا کے فیصلے پر بحث کر سکے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں آتا نا اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی کام نہیں ہوتی کوئی تیرے فضل کو روکنے والا نہیں ہے تو اس لیے وہ جیسے چاہے پیدا کر دوسری بات اللہ نے پیدا کیوں کر دیا نہ پیدا کرتا اللہ تعالی نے چاہا کہ وہ اپنی صفات کا اظہار کر اللہ نے صفت مغفرت کا اظہار کرنا تھا اس لیے انسان کے لیے یہ ہو گیا کہ وہ گناہ کرے گا اور اللہ کی صفت مغفرت سامنے آئے گی بڑی ہے یہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں چیزیں اسے سننا چاہیے بڑے احتیاط سے اور اگر کوئی اس بحث کو گناہ کا جواز بنا لے تو وہ جانے اس کا بر نگار ہے بڑی نازک بات اصل بات یہ ہے کہ گناہ گار لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے گناہ سے نفرت الگ بات ہے لیکن گناہ گار لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بسا اوقات وہ جو آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تقدیر چاہتی ہے کہ یہ گناہ اس سے خدا کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی حالت آئی ہو جائے وہ گناہ کر رہا ہے شراب پی رہا ہے کوئی صورت نہیں ہے شراب سے بچنے کی اس کے لیے پی کر ہی رہے گا اور کسی بدکاری میں پڑا ہوا ہے ہو نہیں سکتا کہ اس سے ہٹ جائے وہ ہو کر رہے گی زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ بہت تیر کوئی مار لے اور کوئی بہت ہی کامل اولیاء کرام میں سے ہو اور اسے کشف میں پتہ چل جائے کہ میری تقدیر میں یہ ہے تو اللہ سے یہ دعا ہی مانگ سکتا ہے کہ خدا اس کو گزار دے اللہ کی وہ تقدیر خواب میں گزر جاتی ہے یہ نہیں ہوا کرتا کہ خدا کی تقدیر سے ہٹ جائے وہ کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی ہے ایک آدمی ساری زندگی گالی نہیں دیتا اور تقدیر میں ہے کہ اس نے گالی اس موقع پہ دینی ہے اسے غصہ آئے گا اسے گالی دینی ہے اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے خواب میں گزر گئی خواب میں کسی کو گالی دے دی تو کہتا ہے میں حیران ہوں خواب میں میں گالیاں دے رہا تھا وہ تقدیر تھی جس سے پورا ہونا تھا حضرت ایوب علیہ صلاحت وسلام نے قرآن میں آیا ہے کہ یہ کہا کہ بیوی نے ان سے کہا وہ جو کچھ بھی تھا ان کے ساتھ تو ان کی بیوی آئی تو انہوں نے قسم کھائی کہ انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو اگر ٹھیک ہو گیا تو سو کوڑے ماروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے یہ عرض کیا کہ رب انی مسن یا و انت ارحم اللہ مجھے تکلیف پہنچی سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی اتنا ادب ہے مانگنے میں کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں بس اتنا عرض کیا کہ اللہ اب میرے ساتھ بہت ہو گئی ہے مہربانی کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے پہ رحم نیم اللہ کیا ہی میرا اچھا بندہ تھا اللہ بار بار اللہ کہتا ہے میرا کیا ہی اچھا بندہ کیا ہی اچھا بندہ تھا بندگی گویا کہ اللہ کہتا ہے گویا کہ اسے حق ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ اچھا زمین پہ پاؤں مارو اب چشمہ پھوٹا نہا لیا اور اللہ نے کہا متصل یہ نہانے کے لیے پانی ہے اس سے نہاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے ہو گئے بارد ٹھنڈا ہے وہ شراب اور پینے کے لیے بھی پی کی ہے اب انہوں نے وہ پانی بھی پی لیا اور اللہ کو اتنا پیار اپنے اس بندے پہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے اس کی اس پر خوشی سے فرشتوں کو کہا سونے کی ٹڈیاں میرے بندے پہ نچھاور کرو جیسے ہم مہمان کے آنے پہ پھول نشاور کرتے ہیں فرشتوں نے سونے کی کی ٹٹیاں علیہ پہ انہوں نے نہانا چھوڑ کے چادر پھیلا دی اور سونا جمع کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے وہی کی اور اللہ نے کہا ایوب اتنا کچھ تمہیں دے دیا ہے المغ نے اتنا کچھ دے دیا کہ تمہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی باقی پھر بھی جمع کرتے ہو تو جواب دیکھو کیا ہوا عرض کیا کہ ولاک اللہ غنابی ان برکتی اللہ تیری برکتوں سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے پردگار تیری رحمت سے کہاں جی بھرتا ہے کسی تو یوب علیہ السلام کی بیوی کا مسئلہ رہ گیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک کسی جگہ جاؤ درخت لو درخت کو شاخ اتارو اور اس کی فردر آگے ہنڈریڈ برانچز یعنی سو چھوٹی چھوٹی شاخیں اس کی ہوں اور بیوی کو ایک مرتبہ مار دو فضل پہ ہی بلا تحنت اس کو ایک مرتبہ مار دو تمہاری قسم نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کے لیے قسم اٹھا لینا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ حضرات اپنی قسم کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں نبوت تو بہت بڑی بات ہے صحابیت سے انہوں نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیگیں بھجوائی تھی سکوں کی دو دیگیں فجر کے بعد عرض کیا گیا کہ دیگیں آئیں پوچھنے لگیں کیا ہے اس میں تو انہوں نے کہا حضرت نے بھجوائی ہیں آپ کے لیے تحفہ ہے حکمران وقت ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو فرمانے لگی جا کے اعلان کرو لوگوں سے کہو جس کو پیسہ چاہیے ہو ہمارے ہاں آ جائے لوگ آنا شروع ہو گئے لائن لگ گئی اور انہوں نے دے کم کھولا اور اس میں بڑا تھال ڈال کے وہ ڈالتی تھی جتنے سکے بھر گئے جتنا سونا بھر گیا اور زہر کا وقت آ گیا تو ان سے نوکرانی سے بانی سے کہنے لگی کہ کچھ پکاؤ آج روزہ ہے تو اس سے کہا گوشت پکا لے فرمایا میں گوشت پکا لوں تو اس سے کہا پیسے کہنے لگی تم نے مجھے صبح یاد دلایا اور تب رکھ ہی لیتی دیگے بھی چلی گئی پیسے بھی چلے گئے تو وہ حضرت اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بڑی محبت تھی بھانجے تھے گھر میں رہتے تھے خالہ تھی انہوں نے کہا کہ خالہ آئندہ اگر پیسے آئے نا تو میں آپ کو نہیں خرچ آپ کچھ تو خیال کریں اپنے گھر کا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہو اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گی نکلو یہاں سے مختصر قصہ یہ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس جانا پڑا اور روتے تھے کہ خالہ کسی طرح راضی ہو جائے اور دروازہ نہیں کھولتی حتیٰ کہ ایک دن یہ سارے بڑے بڑے حضرات آئے اور دروازہ انہوں نے کس طرح کھلوایا انہوں نے کہا اندر آنا چاہتے ہیں اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ کا آ جاؤ کیونکہ اندر قبر شریف بھی تھی تو لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے ہی آ جائیں وہ بھی بڑے دانا تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر المومنین رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرا تو پھر کیا ہوگا کیونکہ عبداللہ ساتھ ہے تو فرمایا سارے ہی آ جاؤ تو عبداللہ رونے لگے پکڑ لیے پاؤں اور کہا خالہ معاف کریں تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور کہنے لگی میں اللہ کی قسم کھا چکی ہوں اور اللہ کی قسم بہت بڑی چیز میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں بڑی سفارشوں کے بعد قسم ٹوٹی اور کفارہ دیا اللہ کے نام کا بڑا احترام تھا ان لوگوں کے دلوں میں کہ خدا کا نام خدا بڑی ذات ہے دیکھ رہی ہے تو اس چیز سے یوب علیہ والسلام نے وہ چھڑی وہ شاپ ماری اور ان کی قسم پوری ہوگی اللہ نے کہا یہ چیز ہے جو یہی وہ چیز ہے کہ ولایت کے درجے میں یا کسی بھی درجے میں کسی انسان سے جو گناہ ہوتا ہے خدا کبھی کبھی اپنی تقدیر کو خواب میں پورا کر دیتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ اسے بدکاری سے گزرنا تھا وہ اسی چیز کو خواب میں دیکھتا ہے وہ سل واجب ہو گیا اٹھ کے نہا لیتا ہے اسے نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہو گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ تھا اور اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا اس برے کام سے خدا نے اس کی حفاظت فرما دی تو یہ تقدیر کے گناہ ہے نا ان سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس لیے آدمی کبھی سوچے تو دو باتیں سوچنی چاہیے ایک تو یہ کہ ممکن ہے اس کی تقدیر میں یہی لکھا کیسے بچے بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث کی روایات میں آیا ہے حضرت حسا علیہ صلاۃ والسلام پہ بہت شرم بہت حیات تھی ان یہودیوں کے ہاں ایک تو یہ خوبصورت بہت تھے یہودی اور دوسرے یہ نہاتے تھے بغیر سطر کے مرد عورتیں سب ننگے رہے حضرت حضطوس علیہ صلاحت والسلام بالکل اس چیز میں نہیں پڑھتے خدا کے نبی تھے تو یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے یہ مرد ہی نہیں ہے اسی وجہ سے تو نہاتا نہیں یہ یہودیوں میں بہت زیادہ چیزیں رہی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے اور دیکھو قبر کا عذاب جو ہے نا یہ اس کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا ان عامت قبر العذاب قبر کا عذاب عام طور پہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتے صحابہ رضی اللہ عنہ بہت محتاط ہو گئے بہت محتاط ہو گئے ابو مساشری رضی اللہ عنہ بوتل میں پیشاب کرتے تھے یہ ایک شدت تھی ان کے مزاج میں اس پہ عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے نقید فرمائی یا بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اور پھر انہوں انہوں نے نے کہا لائی تو ہوا کاش اتنی بھی احتیاط حضرت نہ کرے وہ کہتے ڈر لگتا ہے تو وہ جو شدت کا ایک مزاج ہوتا ہے اس کو بھی باقی لوگوں نے کنٹرول کیا تو یہ یہودی یہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے کہتے تھے مرد ہونے کی علامت ہی ہے یہ تو عورتوں کا حصہ ہے جو تم جیسے کرتے ہو تو انہوں نے تانا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا فرمایا تانے میں مت پڑو قبر کا عذاب ہو جائے گا اس سے برباد ہو جاتے ہیں یہ لوگ تو یہودیوں کے ہاں وہ چیز تھی ان کا مسا علیہ السلام کی جب یہ جب یہ الزام اتنا بڑھا کہ نبوت کے کام میں فرق پڑنے لگا اور علیہ کے پاس لوگ جو ایمان کی قبولیت کے لیے آتے تھے یہ یہ کام متاثر ہونے لگا تو اب کیا ہوا اب یہ ہے تقدیر یہاں پہنچ کے کوئی کیا کر سکتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نسارت السلام ایک جگہ ویران جگہ سے گزر رہے تھے دریا یا سمندر جو کچھ بھی تھا بہرحال وہ نہ آئے اور جب نہا کے وہ انہوں نے کپڑے اتارے ایک پتھر پہ رکھے نہا کے جب باہر آئے تو آپ نے فرمایا وہ پتھر جو تھا ان کے کپڑے لے کے بھاگ پڑا حضرت مسا علیہ صلاح السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگے اور نے بار بار کہا کہ سوبی یا حجر سوبی یا حجر سو پتھر میرے کپڑے دے پتھر میرے کپڑے واپس کر یہاں تک کہ یہودیوں کی ایک پوری جماعت کھڑی تھی انہوں نے اس کے مسا علیہ صلاح السلام کا جسم جو دیکھا تو کہنے لگے ہم جو الزام لگاتے تھے ہم بڑے جھوٹے لوگ ہیں یہ دیکھو مرد تو ایسے ہو حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا معراج کی رات میں تو آپ نے فرمایا میں نے آدم اور موسا علیہ صلاۃ والسلام کو دیکھا تو کا انا ہوا من قوم غرق مجھے تو ایسے لگا جیسے پنجابی جٹ جو ہوتے ہیں یہ اتنی طاقتور جسم کے مالک جاٹ جو ہوتے ہیں پنجابیوں کی ایک شاخ ہے یہ جاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے نبوت سے پہلے عمان میں میلہ ہوا کرتا تھا ہندوستان سے بھی لوگ جاتے تھے چائنا سے بھی لوگ آتے تھے اور اب اپنی چیزیں بھی لے کے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجابیوں کو وہاں دیکھا تھا تو اس کے میں نے موسا اور آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اتنا اچھا اتنے مضبوط بدن کے تھے کہ یہ دونوں ایسے لگتے جیسے جٹ ہیں تو تو انہوں نے دیکھا یہودیوں نے بڑے شرمندہ ہوئے آگے جا کر ایک جگہ ویرانے میں پتھر رک گیا حضرت موسا علیہ السلام والسلام نے کپڑے پہنے اور جو آسا ان کے ہاتھ میں تھا اس پتھر پہ اتنا غصہ تھا انہیں انہوں نے بار بار اسے مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مارا کہ اس پہ نشان پڑ گیا اور آپ نے فقا انی انضر لئی مجھے میرے سامنے ہے گویا کہ وہ پتھر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے یہ نشانات پڑے گی بڑی نازک حدیث ہے وہ جن یہودیوں نے دیکھا تھا وہ اپنے زمانے کے مسلمان ہی تھے نا وہ گناہ میں پڑے یا نہیں پڑے یہ گناہ مسلحت تھی تقدیر کی خدا کی اسی طرح پوری ہونی اس لیے ہم جو فتوے لگاتے ہیں نا یہ اس گناہ میں اس گناہ میں اس گناہ میں کچھ پتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا دکھا خدا جہ نے کیا خدا کو منظور ہے کیوں یہ اس گناہ میں پڑا ہوا ہے اور دوسری چیز جو قرآن میں آئی اللہ تعالیٰ گناہوں کا ذکر کرتا ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو اور پھر آخر پہ کہتا ہے کہ اللہ من تاب ہاں جس نے توبہ کر لیم خنا اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے اس نے زندگی میں گناہ کیے تھے ہم اس اتنی نیکیاں اسے دے دیں یہ بھی رحمتی کی تو ایک بات ہے کہ دنیا بھی مزے سے گزر گئی جیسے بھی ہوئی اور آخرت میں مغفرت تو کیا ہوتی جتنے گناہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں خود فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ اسے بالکل اپنے پاس رکھیں گے الگ اور لئی سبین و بین اللہ ترجمان اللہ کے اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں رہے گا اور خدا پوچھے گا کہ لمت کا قضا قضا قضا یہ گناہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ کہے گا میرے پروردگار سب کیے حتیٰ یہ ظلم و انحو کا حتیٰ کہ وہ سوچے گا میں تو مارا گیا جہنم میرے لیے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں بھی ہم نے پردہ رکھا تھا آج بھی پردہ ہے یہ جتنے گناہ ہے نا اتنی تمہیں نیکیاں دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے آپ نے فرمایا آدمی اتنا بے صبر ہے وہ کہے گا میرے بہت سے گناہ بھی تو باقی ہیں وہ بھی گنی جب نیکی دینی ہے تو ابھی تو بہت سی چیزیں باقی ہیں تو یہ جو گناہ لوگ کرتے ہیں کبھی کبھی تقدیر اور کبھی کبھی اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا بھلا چنگا آدمی ہے اس گناہ میں کیوں پڑا ہوا ہے پتا نہیں اللہ نے اسے ڈبل رحمت سے نوازنا ہوگا اس بنیاد پہ کوئی گناہ کرنے لگے تو بہت ہی خطرناک بات ہے تو اللہ اللہ اللہ کو چیلنج کرنا ہے لیکن یہ ہے وہ چیز کہ کبھی کبھی تقدیر ایسی غالب آ جاتی ہے کہ انسان ہل نہیں سکتا کہیں جا نہیں سکتا اور جب وہ حالت گزر جاتی ہے پھر پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہوا بس ہو گیا جو کچھ کے ہو گیا تو اس لیے یہ لوگوں سے اگر گناہ نہ ہو تو اللہ کی صفت مغفرت کا اظہار نہ ہو لوگوں کو اگر بھوک نہ لگے تو اللہ تعالی کی کی رزق دینے صفت ظاہر نہ ہو لوگوں کو اگر احتیاج نہ ہو اور وہ دعا نہ مانگے تو اللہ تعالی دے گا بھی کس سے یہ ساری چیزیں اس لیے انسانوں کا سلسلہ اور جانوروں کا اللہ نے پیدا فرمایا اور یہ سب اونٹ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے آپ کے ہاتھ پہ اپنی زبان پھیرنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پہ ہاتھ پھیرا دیکھا تو وہ رو رہا تھا اس کے آنسو آنکھوں سے آنکھوں سے بہ رہے تھے اور آپ نے کس کا اونٹ ایسا کیا گیا فلاں لڑکا ہے چراتا ہے بلایا اور بلایا دیکھو اس نے تمہاری آ کے مجھ سے شکایت کی ہے اور کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا ٹھیک نہیں دیتا اس کی چرائی یہ سب چیزیں ٹھیک کیا کرو اب یہ جو بھوک ہے وہ جانور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے آئی یہ سب چیزیں اسی طرح ہیں کہ اللہ نے پیدا کیوں ہے اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہاں دس بیٹیاں تھیں ایک دن آئے اور ان کے چہرہ اترا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے تو ان کا اللہ کے رسول میری بیٹیاں بہت ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ مر اور دعا میری سنی نہیں میں ڈرتا ہوں اپنی بیٹیوں کے معاملے لڑائی ہو جائے بیٹیاں ان کی باندیاں بنا لی جائیں پتہ نہیں دشمن کیا کرے ہزار چیزیں باپ سوچتے ہی ہے نا اولاد کے متعلق اور بیٹیوں کے متعلق کہا اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں یہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کر منع کر دیا اور فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ یہ جو پیدا ہوتی ہیں نا یہ اپنا رزق خود لے آتی ہیں اور اللہ رزق رسک کو اللہ کا ذمہ ہے کہ ان کو رزق دے گا اور جب تم بیمار پڑتے ہو تو سب سے زیادہ خدمت بھی یہی کرتی ہیں اور جب تمہیں کوئی زندگی میں تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ دعائیں بھی یہی مانگتی ہیں اور تمہارے دکھ سکھ میں کام آنے والی ہیں اور تم ان کے لیے موت کی بد دعا کرتے ہو منع فرما دیا فرمایا بیٹیوں کے لیے بھلا بد دعا کیا کرتے ہیں موت کی بد دعا وہ اپنے مستقبل حالات ان چیزوں کو دیکھتے تھے ان کے جی میں یہی آئی کہ بس یہ ایک تو اللہ جو ان کو رزق دے کے بھیجتا ہے یا جو چیز بھی یہ خدا کی صفات کا اظہار ہے تو اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا بھائی اس لیے پیدا کیا کہ وہ مالک ہے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ نے چاہا کہ اس کی صفات کا اظہار وہ لوگوں پہ اور لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا پروردگار کیسا ہے اب اللہ نے جب پیدا کر دیا شاہ صاحب رحمت اللہ دوسری بات پر بحث کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے اس کو احکامات کیوں دیے کیوں پابند بنایا آزادی دے دیتا جو چاہو سو کرو پابند بنا دیا اب پابندی اس لیے کی کہ اگر لوگوں کو اللہ آزادی دے دیتا تو اس آزادی کی کوئی حد ہی نہ رہتی آزادی نہ ہوتی ظلم ہو جاتا بڑی سیدھی سادی بات آزادی ہوتی جس کا مرضی مال لوٹ لو جس کی زمین پہ مرضی قبضہ کر لو کیا دنیا کا نظام رہ جاتا اللہ تعالی نے پابند کیا اصول اور قوانین یہ چیزیں خدا نے لگا دی کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا انسان کو آزادی مل جاتی تو آزادی کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر اس کائنات کو سلجھانے لگتا خالص عقل شریعت ثابت نہیں کر سکتی باقی چیزیں دور کی بات ہے خالص عقل سے انسان قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں جتنے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا ان سے کسی دن جا کے پوچھو اور جی حدیث نہیں ہمیں بس قرآن چاہیے قرآن کہتے ہیں اچھا بھائی یہ نماز میں دو سجدے کیوں ہیں اللہ نے تو فرمایا تھا کہ ایمان والو نماز پڑھو رکوع کرو اور سجدہ کرو یہ, یہ رکوع کرو تو ہو گیا ایک رکوع تو سجدے دو کیوں ہوئے وہ ایک کیوں نہیں ہو گیا وہ تو ایک ہی کرنا چاہیے تھا نہیں یا پھر رکوع بھی دو کر لیتے یا سجدہ ایک کر لیتے کچھ تو کرتے کوئی جواب نہیں اللہ نے کہا رکو کرو اور سجدہ کرو کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ اس آیت کریمہ پر عمل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس آیت پہ عمل کیا کیا اور انہوں نے یہ عمل کیا کہ ایک رکو کیا تھا اور دو سجدے کیا سمجھ میں آ سکتی ہے اللہ کی کتاب کوئی بتائے نا مطلب دو سجدے کیوں رکھے ایک ہی سجدہ رکھ لیتے یا دو رکو کر دیتے کوئی صورت نہیں اس کی بنتی اس لیے اللہ تعالی نے یہ احکامات کا پابند کیا تاکہ لوگوں کی زندگی وہی پر مرتب ہو نہ کہ عقل پہ اگر محض عقل پہ وہی نہ ہوتی اور عقل پہ مرتب ہوتی تو دنیا میں کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا ایسے ایسے پیچیدہ سوالات بھی ہیں انسانی عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی ہندوؤں کی کتابیں آپ پڑھیں کسی پنڈت کو سنیں وہ کہتا ہے تم نے نظام بنا رکھا ہے پاکی نا پاکی کا پاکی تو ہوتی ہی نہیں کہتے ہیں وزو اور کی کیا چیز کچھ بھی نہیں اس لیے تم جو تمہارے یہاں تصور ہے کہ کچھ چیزوں کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے یہ بالکل باطل تصور ہے عبادت کے لیے وضو کر کے جاؤ کیوں وضو کر کے جاؤ کیا ہے کچھ بھی نہیں اور وہ کہتے ہیں تم عقل سے سمجھاؤ کہ گندگی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے کسی جگہ کو دھونے کے لیے پانی کا استعمال کیا تو پہلا پانی کا کترا جو آپ کے اس گندگی سے ملا وہ کترا ناپاک ہو گیا پھر دوسرا کترا جب پہلے سے ملا وہ ناپاک ہو گیا تیسرا دوسرے سے مل کے ناپاک ہو گیا چوتھا تیسرے سے مل کے پانچواں چوتھے سے مل کے وہ کہتے ہیں مسلسل یہ ناپاک ہوتا رہے گا یہ سارا پانی اس سے مل رہا ہے نا ناپاک ہوتا رہا اب تم نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر بعد جب تم نے دوبارہ شروع کیا تو جگہ تو ناپاک ہی تھی نا جو تو ہوئی نہیں اب وہی پھر پہلا اور دوسرا کترا وہ کہتے ہیں کیسے پاک ہو سکتا ہے انسان پاک ہی نہیں ہوتا یا یہ کہو کہ ناپاکی نہیں ہوتا دونوں میں سے ایک شک اختیار کرو اب اس کا دے دے کوئی جواب اس کے پاس ہو اس پہ پہنچ کے وہ کہا کہتے ہیں کہ یہاں پہنچ کے یہ عقل سے بالا بات ہے یہاں پہنچ کے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے پاکی کا طریقہ یوز کیا اللہ نے کہا اس سے پاک ہو کیونکہ پاک اور ناپاک ہوتا ہے انسان اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے نا کسی انسان کو کیا پتا ہے کہ وضو سے ہے یا نہیں کسی انسان کو کیا پتا ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے کیا پتا کچھ بھی نہیں پتا چلتا یہ تو اللہ ہے جس کے لیے لوگ پاک ہوتے ہیں یا ناپاک ہوتے ہیں اور بردگار عالم نے یہی طریقہ رکھا ہے پانی سے یا مٹی سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کی عقل انسانی انسان کی زندگی کا نسب نہیں پیدا کر سکتی تھی اس لیے شریعت کہتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو تمہارے لیے قوانین ہے تو آزادی مطلقاً دے دیتے رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا اللہ آزادی دے دیتا حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جاتی اللہ نے اسی لیے اس کو بدلا ہے اور خدا مسلسل بدلتا رہا ہے کہ کیا کیا کرنا کرنا ہے اور نہیں مثلا آپ بنی اسرائیل میں دیکھیں بنی اسرائیل میں اللہ نے منع کر دیا تھا کہ چچا تایا اور بھی یہ چاروں رشتے بیٹے بیٹیاں سب حرام ہیں کوئی نکاح نہیں ہو سکتی اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری شریعت ہے اس نے قیامت تک چلنا ہے اللہ نے ان سب رشتوں کی اجازت دے دی کہ ماموزاد بہن یا بھائی اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ ان سب سے نکاح کی اللہ نے اجازت دی اگر پچھلے دور میں یہی مسلمان فرض کرنے آج کا ہوتا یہ کام کرتا تو ثواب تھا تو, تو گناہ تھا آج کرے تو ثواب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو گئی بہت سی شریعت کی چیزیں ایسی ہیں جس کی روح کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان اعمال میں کوتاہی کرتا ہے فجر کی نماز ہے کیوں حضور صلی اللہ علیہ نے اسے طویل پڑھایا وجہ کیا ہے اتنی طویل نماز یا تو زور پھر پڑھائی ہے اور یا پھر فجر وجہ اس کی یہ کہ مسلمانوں پر ابتدا میں دو نمازیں تھیں ایک صبح پڑھ لی ایک شام دو رکتیں صبح پڑھ لی دو رکتیں شام پڑھ لی بس باقی سارا دن کوئی عبادت نہیں کی یہ تو معراج میں پہنچے پھر پچاس نمازیں پھر آہستہ آہستہ پانچ ہو گئی پانچ نمازیں جو ہوئی ہیں تو وہ بھی دو دو رکھتے تھے ظہر فجر ظہر عصر مغرب اشا سب مغرب تین اور باقی سب دو تھے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم آیا کہ اچھا آپ ایسے کیجئے کہ نمازوں کو ڈبل کر لیں مغرب تین چھ تو ہونی ہوئی نہیں اور فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رہنے دی تھی اور ظہر اثر اور عشاء اس کو ڈبل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ جو پہلے آپ دو دو رکھتے پڑتے ہیں نا ظہر اثر اور عشاء کی اس کو سفر کی نماز بنا لیں اور جب گھر میں ہو تو آئندہ سے یہ تینوں نمازیں ڈبل کر کے پڑھنی ہے فجر کو کیوں نہیں ڈبل کیا وہ چار کر دیتے یہاں پہنچ کے پتا چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر جو طویل پڑھاتے تھے لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے تو جتنی دیر میں چار رکتیں پڑھی جا سکتی تھی اتنی دیر میں دو رکتیں کرتی تاکہ کوالٹی نماز کی وہی رہے طول اس کا وہی رہے لمبی اتنی رہے لیکن چار کی بجائے دو ہی رکتیں پڑھ لو مگر اس میں قرآت طویل کرنی ہے اس لیے فجر کی نماز میں اگر کوئی گھر میں ہوتے ہوئے بھی قرآت چھوٹی کرتا ہے تو شریعت کے مقصد کو فوت کرتا ہے جو اس کو دو رہنے دیا گیا تھا وہ جو مقصد تھا نا وہ مقصد ختم ہو جاتا اتنی لمبی نمازیں فجر کی پڑھاتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے ان کے متعلق آیا ہے کہ وہ سورہ نحل تین پاؤ ایک رکعت میں پڑھتے تھے اور سورہ یوسف ایک رقط میں پڑھتے تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کوفہ سے آیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبی میں اور انہوں نے سورہ یوسف پڑھی اور جب اس آیت پہ پہنچے کہ نماز قبتی و حسنی اللہ میرے اندر جو دکھ اور غم آگے ہے میں اس کی فریاد اور اس کے اضالے کی شکایت صلی سے کرتا ہوں تو وہ اتنی شدت سے روئے کہ ان کی ہچکیوں کی آواز مجھے آخری سب میں سنائی اتنی لمبی نمازیں پڑھیں کیونکہ وہ مقصد جانتے تھے کہ جو چار نہیں کی گئی نا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دو جو ہیں وہ اتنی اچھی طرح پڑھو کہ اس میں طویل کراہت ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ایسے بھی ہوا ہے کہ اسے چھوٹا پڑھا ہے مگر موقع محل دیکھ کے اقبا ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے اور راستے میں مجھ سے فرمایا رات کا وقت تھا سفر تھا تو راستے میں مجھ سے فرمایا کہ اقبا تمہیں ایک تحفہ دوں میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اقبا چلو آگے گئے پھر میں نے یاد دلایا میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا ایک تحفہ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا پھر آگے گئے پھر یاد دلایا تو آپ نے کہا اچھا میں دوں گا پھر فجر کی نماز آپ نے پڑھائی اور فجر کی نماز میں سفر میں پہلی رکعت میں کلوز برب الفلک پڑھی اور کلوز برب الناس دوسری رکعت چھوٹی چھوٹی رکعت اور سلام پھیر کے ادھر چہرہ مبارک کیا اور فرمایا کہ اقبا کیسی رہی یہ دو میں نے کہا اللہ کے رسول بہت اچھی نہیں آپ نے تم نے دیکھا جو دو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اور آپ نے کہا اقبا یاد رکھو اللہ کی پناہ کے لیے اس دنیا میں کوئی اس سے زیادہ مؤثر چیز نہیں پناہ مانگنے والے نے اللہ سے کبھی پناہ نہیں مانگی جو ان جملوں سے زیادہ اچھی پناہ اسی لیے یہ جو آیا ہے نا چاروں کل صبح پڑھنے چاہیے تین مرتبہ تین مرتبہ شام کو پڑھنے چاہیے چھ بار ہو گئے ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے چاہیے تو ایک ایک بار پڑھے گا تو گیارہ بار ہو گئے رات سونے سے پہلے پھر تینوں کل جو ہے وہ تین تین مرتبہ پڑھنے چاہیے تو یہ گیارہ اور نو بیس مرتبہ جو دن کو پڑھنا ہے وہ اسی لیے کہ جتنے شیطانی اثرات ہیں نظر ہے ہزار چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پناہ مانگنے والے نے اللہ سے اس سے بہتر جملوں میں پناہ نہیں مانگی یہ اسی طرح ایک دن سفر میں تھے پہلی رکعت میں اجازت اللہ ترس پڑھی دوسری رکعت میں بھی اجازت الزلہ تلس پڑھ کے سلام پھیر دیا کیونکہ سفر میں جانا تھا جلدی تھی سامان کون اتارے کیا کیا چیزیں جیسے سفر میں ہوتا ہے تو اس کی شریعت کبھی کبھی کسی چیز کو جو بتاتی ہے اس کے مقاصد پر اگر نظر نہ ہو تو آدمی اپنے اعمال میں کوتاہی کر کے اس مقصد کو ختم کر دیتا ہے جو شریعت نے رکھا تھا تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں جزا اور سزا دی ہے اس لیے کہ جزا اور سزا کے تصورات الگ ہیں پچھلی امتوں میں جو نکاح جائز تھے اس میں جائز نہیں رہے یہاں جائز ہیں وہاں جائز نہیں رہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اس سے بدلا ہے اسی طرح خود اسلام میں یہ ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو سات مرتبہ نہانا ہے سات مرتبہ آدمی اپنے جسم پانی بہائے یہ ایک اچھی خاصی مشقت کی بات ہے یہ تو اگر گزرتے ہیں ہم لوگ اس سے تو پھر پتہ چلتا اور پھر آپ بار بار دعا مانگتے رہے کہ اللہ پاکی کو اس سے کم کر دے اس سے کم کر دے اس سے کم حتیٰ کے دین پہ آپ کی بات خیر گئی پھر عرض کرتے تھے کہ اللہ اس کو ایک کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اچھا بھائی ایک بار بھی جو بہا لے گا ہم نے اسے پاک کر دیا اب یہ پاکی اور ناپاکی اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کس سے آدمی پاک ہوتا ہے اور کس سے ناپاک ہوتا ہے وہ نہ نہ کرتے یہ فیصلہ تو اس لیے دنیا میں یہ جو دوسری چیز ہے ایک تو انسان کو پیدا کیوں کیا پیدا کیا تو اس پہ قوانین کی پابندی کی ہوئی اور قوانین کی پابندی جو ہیں یہ شرعی جزا اور سزا اس پہ جو ثواب اور عذاب مرتب ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے یہ انشاءاللہ شاء اللہ اللہ